حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف لگام یا اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے کر رہا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاٹ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6702